المرسلات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑ دی جاتی ہیں پھر وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر معاملے کو جدا کرتی ہیں پھر یا دہانی ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے پس جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور جب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے کس دن کے لیے وہ ڈالے گئے ہیں فیصلے کے دن کے لیے اور تم کو کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر اس کو ایک محفوظ جگہ رکھا ایک مقرر مدت تک پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا ہم کیسا اچھا اندازہ ٹھہرانے والے ہیں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے اور ہم نے اس میں اونچے پہاڑ بنائے اور تم کو میٹھا پانی پلایا اس روز خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف جس میں نہ سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے وہ انگارے برسائے گا جیسا کہ اونچا محل زرد اونٹوں کی مانند اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے جس میں لوگ بول نہ سکیں گے اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ عذر پیش کریں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تم کو اور اگلے لوگوں کو جمع کر لیا بس اگر کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلاؤ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بے شک ڈرنے والے سائے میں اور چشموں میں ہوں گے اور پھلوں میں جو وہ چاہیں مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو اس عمل کے بدلے میں جو تم کرتے تھے ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کھاؤ اور برت لو تھوڑے دن بے شک تم گناہ گار ہو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اب اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے